میں ایک سانپ نکلا تھا اور اس کے بعد وہ چھپ گیا ہم نے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ چھپ گیا اس کے بعد سے جو ہے مندہ چل رہا ہے کاروبار ٹھپ ہے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے تو حضرت مولانا نے بڑا اچھا جواب فرمایا کہ ہمیں تو اب پتہ چلا پچہتر سالہ عمر کے بعد کہ رسک کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے سانپوں کے حوالے کر دیا کہ وہ نظر آیا وہ چھپ گیا تو رسک بند ہو گیا بھائی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے سانس کے نکلنے اور چھپنے سے کیسا وہمی ہو گیا انسان بلی نے راستہ کاٹ دیا تو سفر ملتوی کر دیا کتے نے رو دیا تو پھر کوئی بلا آنے والی ہے یہ سب بڑی بوڑھیوں کی بنائی ہوئی باتیں کوے نے بولا تو کوئی مہمان آئے گا تو ہی کوا بولتا ہے پھر تو ہو گیا تو اس طرح کی چیزوں سے فرمائے یہ بد پالی نہیں لینی چاہیے نیک پالی لینا جائز ہے لیکن بد پالی لینا جائز نہیں ہے تو آج کا مسلمان بیچارہ اتنا وہمی ہو گیا ایک ہمارا دوست مجھے کہنے لگا کہ میری پینٹ میں سے ایک تعویذ نکلی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ میں پریشان ہوں تین چار دن سے میں نے کہا بھائی تعویذ نکلیا ہو سکتا ہے کسی نے رکھ دیا ہو کہا نہیں میں نے کوئی تعویذ باندھا ہی نہیں تھا تو کہا کہ بس مجھے اس دن سے پریشانی ہے اور میرے ساتھ عجیب عجیب واقعات بھی ہو رہے ہیں دیکھیے کیسے آدمی جو ہے وہ وہمی ہو جاتا ہے کہ پھر واقعات بھی عجیب عجیب اس کو نظر آتے ہیں لہٰذا میں نے کہا بھائی آپ پہلے گھر میں تحقیق کر لیں جب انہوں نے گھر میں تحقیق کی تو پتہ چلا انہوں نے پینٹ جو ہے وہ بھائی کی پہنی ہوئی ہے پینٹ بھائی کی پہنی ہوئی تھی اس میں سے انہوں نے تعویذ رکھی تھی وہ تعویذ نکل آئی یہ اتنا ایسا وہم اسی لیے مسلمان کے عقیدے کو بہت پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جب پتا نہیں ہل سکتا تو انسان اگر سارے انسان جنات کے قبضے میں آ جائیں گے تو پھر انسان کا اشرف المخلوقات ہونا کیا مانا انسان اشرف المخلوقات ہے ہر ہر جن اگر اس کو قبضہ کر سکتا ہو تو آدمی سوئے گا گھر میں اور اٹھے گا باہر کہیں جا کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے لگائے ہوئے اور اتنی اتنا اختیار جنات کو نہیں دیا جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز میں کسی نے کچھ کرا دیا اور اس نے کچھ کرا دیا اور پھر الٹا سیدھا وظیفہ ایسا وظیفہ اور اور گندے عملیات یہ جتنے عامل ہیں حلال چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے گوشت نہیں کھاتے پیاز نہیں کھاتے بہت سی چیزیں نہیں کھاتے اس کے بعد پھر جا کے ان کو یہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ سب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جنات کو خود حکم دیتے ہیں جنات بھاگ جاتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالیٰ ایک گھر میں آرام کرنے کے لیے کہیں مہمان ہوئے میزبان نے اس کمرے میں سلا دیا اس کا اس کی پہلے سے پلاننگ تھی لہٰذا جب رات کو تحجد کے لیے اٹھے تین بجے تو دیکھا کچھ کھڑو کھڑا کی آواز آ رہی ہے پوچھا کون ہو تم کہا کہ ہمارا یہاں قبضہ ہے آپ کہاں سے آ گئے کہا کہ ارے کیسی بات کرتے ہو کہیں مسلمان کے گھر میں قبضہ کرنا چاہے گے چلو فوراً یہاں سے گھر خالی کرو جنات کو حکم دیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجیے آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے بس فوراً وہاں سے نکلے صبح کو حاجی صاحب نے کہا ارے ظالم پہلے بتا تو دیتا انسان ہے کبھی انسان ڈر بھی سکتا ہے لیکن پتا چلا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ان سب عملیات ان کا عمل تو اللہ دین اور شریعت کا عمل ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ایک بہت عجیب واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ نے ایک عامل صاحب تھے اور عامل بھی بہت پہنچے ہوئے جو ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں <laughs> قدموں میں تو آ جائے گا لیکن خود خود کے قدم لڑکڑا رہے ہوں گے اگر ایسا ہی ہوتا تو خود پٹاٹتے اور اتنی سی کٹیا میں کیوں بیٹھے ہوتے یہ عقل والوں کو اسی لیے فرمایا لا کوہان کاہنوں کے پاس مت جایا کرو جو ان کو ہاتھ دکھائے گا پامس کو ایک تو ہے ایسے ہی دکھا دینا کہ چلو یار ذرا تفریح لیتے ہیں کہتے تمہاری شادی کب شادی ہوگی کہا شادی ابھی تمہاری بہت مشکل ہے کہا میرے تو چار بچے ہیں تم کہتے کہہ رہے شادی مشکل ہے یہ حالت ہے کہا آپ کے فرمایا کہ جو صرف ایسے ہی تفریح دکھائے گا چالیس دن کی نمازیں اس کی غیر مقبول ہو جائیں گی صرف تفریح چلو بھائی دیکھتے ہیں ذرا تفریح لیتے ہیں اور جو عقیدہ کر کے جائے گا ذرا اس سے پوچھے تو صحیح ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا آگے کیا ہونے والا ہے اسی طرح پوچھا ہے اس نے کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں کہاں ہاں پریشانیاں جبھی تو آئے ہم پریشانی ہوتی جبھی آتا ہے خوشحال آدمی کہاں جاتا اس کے بعد کہا کہ اور تین سال تمہیں تمہارے ساتھ پریشانی رہے گی کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہا پھر تم اس کے عادی ہو جاؤ گے تو پریشانیاں فرمایا کہ جو تفریح ایسا کرے گا اس کی چالیس دن کی غیر نمازیں غیر مقبول ہو جائیں گی اور جو عقیدہ کر کے جائے گا ایمان اس کا چلا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیر اللہ تعالیٰ کے تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا ہمارے ہی لیے بہتر ہوگا لن یصیبنا الا ما اللہ لنا کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ حالات آتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے بس ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل بھی تو کوئی چیز ہے تو وہ عامل جو تھا جو بہت پہنچا ہوا تھا اس کو ایک جن نے پکڑ لیا اور پھر وہ اس کو تنگ کیا ہے کہ نانی یاد آ گئی پھر قصہ یوں ہوا کہ وہ ایک دفعہ ایک بزرگ بزرگ کے کی نظر پڑی کہ مسجد کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہے ایسے ہوتے ہیں میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا اچھے اچھے لوگ جو ان چکروں میں پڑے وہ نماز روزے سے بھی گئے حکیم الامت تھانوی نبر اللہ عمر قدو نے اپنے استاد مولانا یاقوم صاحب نانوسی رحم اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عملیات سکھا دیجیے حضرت نے پوچھا مولوی اشرف علی تم آدمی اور بندے بننا چاہتے ہو یا خدا بننا چاہتے ہو پر میں بس اگر سمجھ میں آ گئی بات اب نہیں پوچھوں گا جو حدیث و قرآن میں ہے وہ آدمی دے دے پڑھنے کے لیے وہ بتانے کے لیے میں ساری تبیض باندھ رہا ہوں اللہ کرے کہ آج ہی پورا ہو جائے کچھ تو وہ جو تھا عامل وہ بےچارا مسجد کے کنارے پڑا ہے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا بیمار بالکل بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ایسا پڑا ہے کہا کہ حضرت بس کیا کہیں ایک جن سے ٹکر لے لیا تھا اور وہ جن جو ہے وہ میرا بھی باپ تھا وہ میرے قابو میں نہیں آیا اس نے یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے قاطر ہوں کھانے پینے سے قاطر ہوں اب موت کا انتظار کر رہا ہوں فرمایا کون ہے وہ پھر اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں نے ایک کا جن اتار دیا تھا پھر وہ جو وہ ایک جن اتارا اور اس کو مار دیا کیونکہ وہ تنگ کر رہا تھا یہ اس کی شرح اس کی گنجائش بھی ہے لیکن اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہنڈا تو اس نے جو ہے وہ باپ تو مر گیا اس کی بڑی گھامڑ قسم کی تھی اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ایران جاؤ اور ایران کا جادو مشہور ہے تم ایران جاؤ اور وہاں سے جادو سیکھ کے آؤ پھر وہ گیا اور وہاں سے اس نے عملیات سیکھے جن کا بیٹا عملیات سیکھے اور پھر آیا اما سے کہا اب دیکھو اما میں نے ایسا سے سیکھ لیا ہے اما نے کہا نہیں ابھی تم نے صرف ابھی تم نے صرف جیسے بی کام ہوتا ہے ماسٹرز نہیں کیا دوبارہ جاؤ اب دوبارہ جاؤ دوبارہ ماسٹرز کر کے آؤ ابھی تم اسپیشلسٹ نہیں ہوئے اس میں لہٰذا جا کے اس میں دوبارہ ماسٹر کر کے آؤ دوبارہ گیا دوبارہ سیکھ کے آیا پھر اما نے کہا ہاں اب تم اس قابل ہوئے ہو اب ذرا اس کو مزہ چکھاؤ اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو تمہارے باپ کا یہ قاتل ہے تم اس کو مزہ چکھاؤ پھر وہ کیونکہ ماہر ہو گیا تھا ماسٹر کر کے آیا تھا ایران سے لہٰذا اس نے پھر اس کو جو مزہ چکھایا تو وہ اپنا جن اتارنا بھول گیا خود اتر گئے اور خود بےچارے ایسے فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے تھے مسجد کے برابر میں بزرگ نے کہا کہ کون ہے وہ جن کہا کہ یہ فلاں نام ہے بزرگ نے اس کو حاضر کیا اے فنا جن تم اس سے چلے جاؤ کیونکہ انسان کو تنگ کرنا اس کے تمہارے ابا کو جو اس نے مارا تھا وہ کسی انسان کو تنگ کر رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی لیکن یہ میں بتا دوں کہ انسان کو قتل کرنا اس وجہ سے جائز نہیں ہے لہٰذا تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ فوراً یہاں سے جاؤ میرا حکم ہے جن نے کہا کہ حضرت آپ کے آپ کے کہنے سے جاتا ہوں ورنہ میں اس کی جان لیے بغیر جا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے پتا چلا کہ بڑے بڑے عملیات کرنے والے جو ہیں وہ ڈہ جاتے ہیں اللہ والوں کے صحیح تعلق کے جب ان کا معاملہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ان کا صحیح تعلق ہوتا ہے تو اسے میں ایک زبان ہلا دیتے ہیں کوئی عملیات نہیں کیا بس جن کو خطاب کیا اور جن بھاگا اسی طرح کے اور قصہ حضرت مولانا حضرت نبر اللہ عمر قدو کے ملفوظات میں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے دس دس دن فاقے کے گزر جاتے بیوی بھی فاقے سے رہتی بیوی کہتی کہ بھوک بہت لگی ہے کہا کہ بس انتظار کرو جنت میں کھانا تیار ہو رہا ہے بیوی بھی ایسی تھی کہ فوراً خوش ہو جاتی شکایت نہیں کرتی ورنہ آج کی بیوی ہو تو فوراً فوراً مجھے طلاق دو نہیں تو میں کھلا لیتی ہوں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہو تو لائے کیوں تھے لیکن یہ لوگ تھے حضرت نے ایک اور ملفوظ میں ایک اور چیز فرمائی کہ ان کے شیخ ایک دفعہ گھر میں آ گئے آ جائیں مندر صاحب اندر آ جائیں آئیے جگہ مل جائے گی تھوڑا سا مل مل کے بیٹھے ان کے شیخ جو تھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ تعالی کے جو فجر کے نمازی ہیں میں ان کا خاص خیال رکھتا ہوں یہ یہ, یہ جو وی آئی پی پن ہے یہ اسی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں فجر کے وقت میں بس چند لوگ ہیں جو میری محبت میں اٹھ گئے ہیں جنہوں نے نیند کو قربان کیا ہے ورنہ اکثریت سو رہی ہے اکثر لا اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے وہ مارے مارے پھرنے کو ترجیح دیتے ہیں صبح سے رات تک لیکن رزاق سے دوستی نہیں کرتے کاش کہ ہم صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور پھر رزق کی فراوانی کو دیکھیں اپنی آنکھوں میں تو حضرت گنگ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ کے بھی شیخ وہ کس مقام پہ ہوں گے ان کے گھر تشریف لائے گھر گھر میں تھا اہلیہ نے فرمایا اور حضرت تھے نہیں گھر حضرت شیخ عبد گنگوئی رحم اللہ حضرت تھے نہیں گھر پہ لہذا انہوں نے جب پوچھا کہ کہا کہ حضرت میں ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے ہم آپ کو کچھ کھلا نہیں سکتے فرمایا بس تمہارا فاقہ ہے تو ہمارا بھی فاقہ ہے لیکن جاتے ہوئے انہوں نے ایک تعویذ دیا اور فرمایا کہ اس کو چکی کے چکی کے اس میں ڈال دینا جو جگہ ہوتی تھی ہم نے تو بھائی صحیح بات ہے کہ چکی دیکھی بھی نہیں چکی میں رکھ دینا اور اس وہ چلنے لگے گی اور پھر آٹا نکلتا رہے گا جب چکی چلائی جائے گی بغیر کسی چیز کے وہ آٹا نکلنے لگے ویسے ہی ہوا کہ آٹا نکلنے لگا حضرت حضرت گھر پہ آئے تو خوب روزانہ کھانا مل رہا ہے روٹی مل رہی ہے پوچھا کیا بات ہے آج کل اتنے دنوں سے فاقہ نہیں آیا پاکے کو یہ حضرات محبوب محبوب رکھتے تھے ہماری طرح نہیں سوچتے تھے کہ نہیں ملے گا کھانے کو تو کیا ہوگا لیکن وہ ان کے ساتھ معاملہ تھا آج ہمیں مانگنا نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو صبر کرنا چاہیے تو بہرحال کئی دن تک پاکہ نہیں ہوا بی بی سے کیا بات ہے اتنے دنوں ہو گئے کہ پاکہ نہیں ہو رہا کہا کہ آپ کو میں بتانا بھول گئی کہ آپ کے حضرت شیخ تشریف لائے تھے انہوں نے ایک تعویذ دی تھی وہ میں نے چکی میں رکھی ہوئی ہے اور وہ چکی چل رہی ہے مستقل وہ ختم ہی نہیں ہوتی بندی نہیں ہوتی کہا کہ اچھا فوراً وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور اس میں سے تعویذ نکالی دیکھیے شیخ کی تعویذ کی بے ادبی نہیں کی کہ اس کو لے آ کے کہیں آگ میں جلا دو فرمائیں یہ میرے شیخ کا تعویذ ہے یہ تو چکی میں کیوں رہے گا یہ میرے سر پہ رہے گا سر کے اوپر رکھا ٹوپی پہن لی کہا کہ میں اس کو اپنے سر پہ رکھوں گا برکت کے لیے پھر فاقے شروع ہو گئے اس لیے کیا کہ یہ فاقے کیوں نہیں ہو رہے ہیں فاقے آنے کے لیے کیا جب اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق حضرت فضیل ابن ایاز رحم اللہ تعالی ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ڈاکے ڈالنے والوں کی عارضی زندگیاں کتنی خوشحال ہوتی ہیں ہر طرح کے مزے مستیاں کرتے ہیں جب تک جب تک پکڑ نہ آ جائے جب پکڑ آتی ہے تو پھر ویسے ہی برا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے عقلمند انجام پہ نظر رکھتا ہے تو حضرت شیخ عبد القدوس حضرت سزیل ابن ایاز رحم اللہ تعالیٰ نے ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ کے خوف نے ان کو ڈاکے سے توبہ کرنے پر مجبور کیا اور پھر بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے تھوڑا جلدی آنے کا اہتمام کیا کریں تو جگہ تلاش نہیں کرنی پڑے گی خود بخود مل جائے گی جمعے کی تیاری تھوڑی پہلے سے کیا کریں تو حضرت سدیل ابن ایاز نے جب ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیے تو وہ آدمی جو من مانی من چاہی کھاتا تھا پاکے آنے لگے بزرگ ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہو گئی تھی یا اللہ کیا بات ہے کہ یہ پاکے تو آپ کے بہت محبوب بندوں کو آتے ہیں میرا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا کہ یہ پاکے میرے گھر میں آ رہے ہیں تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے بزرگ تھے ان کے ایک ایک خادم شاگرد قسم کے تھے جنہوں نے جو ہے وہ بھی عملیات کرنا شروع کر دیا اب انہوں نے جن جو ہے موقع رکھ لیا اور کہا ایک دفعہ جن کو کیونکہ وہ بہت سمجھتے تھے اعتماد تھا کہا کہ جن کو کہا کہ جاؤ بہت دن ہو گئے حضرت سے ملاقات کو جی چاہ رہا ہے ہمارا جانا تو مشکل ہے ان کو لے کے آ جاؤ اب شاگرد جا رہا ہے استاد کو لینے کے لیے شاگرد کا بھیجا ہوا جن استاد کو اٹھا کے لائے گا جب جن وہاں گیا تو جا کے کہا کہ حضرت میرے وکیل نے جو جس کا میں موکل ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو حاضر کروں وہاں لے کے جاؤں لیکن کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے ولی ہیں لہذا میں آپ کا تابع ہوں آپ اگر چلنا پسند فرمائے تو آپ کو میں لے چلتا ہوں لیکن آپ ارشاد فرمائے تو میں ان کو اٹھا کے یہاں لے آتا جی، جاؤ جلدی سے لے کے آؤ اب موکل جو ہے وکیل کو لے کے چلا جا رہا ہے جس کے قابو میں وہ خود لے کے چلا جا رہا ہے یہ واقعات ہیں کہانی نہیں تانوی کی تمام باتیں محقق ہوتی تھی لہذا تھوڑی دیر میں جو ہے وہ شیخ کے پاس سامنے حاضر تھا لیکن حاضر ہو کے مسکرا بھی رہا ہے شرمندہ بھی ہے کہا حضرت نے فرمایا کیا کھیل تماشا لگا رکھا ہے تم نے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا ہنر حاصل ہو گیا تم نے کیا خاص ہنر حاصل کیا ہم نے کچھ نہیں کیا اور دیکھو یہ کیسی دعوے داری کر رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے تمام نظام کائنات آدمی کے زیر اثر چل سکتا ہے لیکن کوئی کتنا بھی عملیات سیکھ لے اور کتنے بھی وظائف کر لے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو کچھ بھی اس کے پاس حاصل نہیں ہوگا پریشانی رہے گا ہمیشہ تو ان سب حالات میں ان سب وہمیات سے بچنے کے لیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا حدیث شریف کا وظیفہ ہے صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات بہت اندھیری تھی میں آپ کو تلاش کرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچا آپ نے اس اندھیرے میں مجھے دیکھ کے خوش ہوئے کہ یہ مجھے میری تلاش میں اتنی دور آیا اور فرمایا کہ سنو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو پھر آپ نے فرمایا کل اللہ حج تین مرتبہ پڑھایا تین مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حج لیکن کُل اللہ حج بڑی خوف سے کلو اللہ عد نہیں ایک نابینا حافظ جی تھے گاؤں میں ہے نے فرمایا کہ وہ جو کوئی دم کرانے آتا تھا وہ یوں پڑھتے تھے کل بلّہ کر کے تھوک دیتے تھے کل بلّہ وہ سمجھ ارے بھائی تو دوسرے نے کہا تم تو پورا ہی حافظ ہو گیا قرآن کا پڑھتا کیا کل بلّہ ہمارے یہاں ویسے بات ہے کل اللہ عد کل اللہ کل نہیں خوف سے کل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اب آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے قاری صاحب کے پاس آ جائیں دو مہینے میں اگر صحیح اسی طرح نہ نکلنے لگے تو کہیے گا کیا کہہ رہا تھا کہنے والا اور جب آدمی کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور غلطی پر فرشتے اس کو صحیح کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں حدیث شریف میں یہ مفہوم ہے ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں حضرت بلال سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی اذان پسند تھی اور بلال کو جب بادوں نے اعتراض کیا کہ ان کی آواز میں لکنت ہے یہ حبشی ہیں لہٰذا ان کی آواز میں لکنت ہے اور یہ واقعہ بھی سنا چکا ہوں رنگ و نسل کے موقع پہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اذان دینے کا حکم دیا فتح مکہ کے بعد تو ایک آدمی نے کہا انہی اہل عرب میں سے کہ شکر ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا کہ انہوں نے ایسا وقت نہیں دیکھا کہ ایک کالا حبشی ہمارے رہتے ہوئے ایک کالا حبشی کعبے پہ چڑھ کے جو ہے آزان دے رہا ہے دوسرے نے کہا کہ کیا اس کالے کوے کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نہیں ملتا تھا تیسرے نے کہا کہ میں تو یہ بات کہتا نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے میں کہوں گا ادھر اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیں گے اور یہی ہوا کہ تینوں کی باتوں کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے فرما دی پھر آپ علیہ اللہ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کس چیز نے اس کو آپ لوگوں سے ممتاز کیا اس چیز نے کہ اس کا چہرہ اور اس کا رنگ تو کالا ہے لیکن اس کا دل اجالا ہے اس کے دل کے اندر ایمان ہے یہ اللہ والا ہے یہ ایمان والا ہے یہ اس نے مجاہدات کہے ہیں اور تم لوگ مزے کر رہے ہو مشرقین کے ساتھ لہذا تو تجوید کے ساتھ الفلق خوف سے میں نے ایک بی کام کا سنا تو میرے کیا کہیں کہ کس قدر میری حالت خراب ہوئی کہ کیا پڑھتے ہیں کل آؤز برب الفلق کل آؤز بے الفلق کاف سے کل یعنی تمام کے معنی میں اردو میں عربی میں کھانے کے معنی میں کھاؤ یا کلو فہو کل تو اپنے قرآن کریم کو تجوید کو درست کرنا ہر آدمی ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہ صرف مولوی صاحب امام صاحب قاری صاحب اور معاذ صاحب کا کام نہیں ہے ہر آدمی کو چاہیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھے پر میں من لم القرآن جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے فہو آسمن وہ گناہ گار ہے گناہ گار کا مطلب فاسق ہے فاجر ہے نمازیں ناقص ہوتی ہیں جیسا ثواب ملنا چاہیے ویسا نہیں ملتا اسی لیے نمازوں میں مزہ بھی نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے نماز چھوڑ دے آدمی یا تلاوت چھوڑ دے نہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے سیکھنا شروع کر دے کتنی بھی عمر ہے پچاس سال ساٹھ سال جب لگ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے لہٰذا تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تین مرتبہ سورہ ناس برب الناس یہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے نہیں امید ایک فیصد بھی کوئی آدمی جو اس کو یاد نہ ہو جس کو آخری تین کل کس کو یاد نہیں کتنا آسان ہے لہٰذا جو اس کو فجر کے بعد روزانہ فجر کے بعد تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لے اور شام کو مغرب کے بعد تین مرتبہ پڑھ لے تین تین مرتبہ تینوں صورتوں کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا تختی کمن من کل رشی اس کی تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا حدیث کی شرح میں فرماتے وہ تختی کا من کل شر یعنی تمام شرور سے وہ محفوظ ہو جائے گا جو یہ تمام یہ تین یہ تین کل والا وظیفہ پڑھ لے گا لیکن بات وہی صحیح تجویز کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز جو پابندی سے نہ پڑھے کوئی وظیفہ وظیفے اس کے بیکار ہیں لہٰذا فجر کی نماز پڑھے اس کے بعد تین مرتبہ تین تین مرتبہ یہ پڑھیں جنات کے شرور سے انسان کے شرور سے یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے نے حضرت والا کو لکھا کہ دو آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ایک کے ہاتھ میں پستول ایک کے ہاتھ میں چورا اب دیکھیے ایک آدمی دو آدمی قتل کرنے کے لیے دونوں کے پاس ہتھیار لیکن دونوں میں آپس میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ تم پہلے چھڑا مارو میں پستول بعد میں ماروں گا وہ کہہ رہے تم پہلے پستول مارو دونوں گدن تو دونوں آپس میں لڑنے لگے یہ سائیکل پہ لے کے بھاگ گئے وہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا یہ پڑھنے کی برکت ہے ورنہ ظاہر سی بات ہے ایسا ایسا موقع کون چھوڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شاء اللہ حفاظت فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ حدیث پہ یقین لانا چاہیے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یقیناً سو فیصد صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے جو یہ عمل روزانہ کر لے گا ایک بات اور عرض کرنی تھی لیکن وقت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے کیا کریں لیکن مختصر عرض کر دیتا ہوں کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کر دوں گا کہ یہ ہمارے ہاں آتے ہیں بہت سے لوگ استخارہ کروانا ہے یہ عجیب بات ہے استخارہ کروانا ہے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلاۃ والسلام سے استخارہ نہیں کروایا آپ نے صحابہ سے کروایا یعنی اپنے لیے نہیں فرمایا ہر کام میں جب کوئی تمہیں کام پیش آئے تو اس میں استخارہ کر لیا کرو جو استخارہ کرتا ہے ماں من استخارا وہ ناکام نہیں ہو سکتا جس نے استخارہ کر لیا وما ندما من استشارا وہ نادم نہیں ہوتا جس نے کسی بڑے بزرگ سے کسی اس فن فن والے سے جس نے مشورہ کر لیا وہ نادم نہیں ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استخارہ کر لیا وہ بھی نادم اور وہ ناکام نہیں ہوتا تو یہ خود کرنے کی چیز ہے آج کل استخارہ ڈاٹ کام ہر چیز ڈیجیٹل ہے نا ہر چیز آٹومیٹک ہونا چاہیے جانے کی کیا ضرورت ہے کچھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نماز تو پڑھتے نہیں بس ٹی وی اور نیٹ سے جو ہے ڈاٹ کام دیکھ لیا یہ یہ سب عرب دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے وہی انہی کے نقشے ہیں یہ دور جاہلیت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل عرب بیٹھ جائیے اہل عرب دور جاہلیت میں ان کا کیا رواج تھا کہ تیروں کے رہتے تھے ایک تھیلے کے اندر اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا امرانی ربی دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی تیسرے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا تو پھر ان کو کوئی کام ایسا کرنا ہوتا تھا کوئی نکاح کرنا ہے شادی کرنی ہے ایسے موقع پہ کرواتے ہیں یا کوئی بڑا کاروبار یا گھر بیچنا ہے تو استخارا کرتے ہیں لہٰذا وہ جاتے تھے اور کعبے کا جو متولی ہوتا تھا مجاور اس کے پاس کیونکہ برکت والا ہوتا تھا اس کے پاس یہ چیزیں رکھی ہوتی تھی پھر وہ جا کے اس میں سے ایک تیر نکالتا تھا اگر اس میں لکھا ہوتا تو ہمارا نہیں رب بھی خوشی سے وہ کام کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دوسرا اگر نکل آتا ہاں رب بھی تو وہ سمجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تیسرا اگر کچھ نہیں لکھا ہوتا دوبارہ سے یہ لاٹری ہوتی اسلام جب آیا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس طریقے کو کل آدم قرار دیا فرمایا یہ اتفاقی عمر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں ہے یہ تو اتفاقی عمر ہے جیسے ہے ہمارے چاند ہے یا پھول ہے کوئی بھی آ سکتا ہے یہ وہی چیز ہے آج کل لگتا ہے اسی طرح کرتے ہیں آپ نے منع فرمایا اور پھر اگر ایسا ہو جانے کے بعد فرمایا ایسا ہو جانے کے بعد اگر کوئی نادم ہوگا اور ناکام ہوگا تو اس کے اس کا بدگمانی اس کی بدگمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گی کہ ہم نے تو ہمارے نی ربی پہ کیا تھا پھر بھی کام ہمارا الٹا ہو گیا فرمایا میں یہ طریقہ نہیں طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی کام پیش آئے عزاحدم المر سن یر تو دو رکتیں پڑھو سن یرک من آتا فرض دن فرض نہ ہو نفل ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرو اور اللہ اور پوری دعا ہے ہمارے جو حضرت والا کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس میں یہ دعا موجود ہے اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک حاضل امر کا لفظ ہے اس میں دھیان کرنے کیا کام کرنا ہے کیا کام ہے دکان کھولنی ہے یا شادی کرنی ہے اس میں دھیان کر لے پھر اس کو ایک دن پڑھیں کوئی چیز اگر صاف نظر آ جائے خواب میں بہت اچھا کوئی ایسی بشارت ہو جائے بہت اچھا نہ ہو کوئی بات نہیں دوسرے دن پھر کریں سات دن تک یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد جس طرف کو دل مائل ہو نہ خواب آنا شرط ہے نہ کوئی اور بشارت شرط ہے جس طرف کو دل مائل ہو جس طرف کے حالات بنتے جائیں اسی میں خیر ہوگی وہ آدمی بعد میں پچھتائے گا نہیں بس یہ ہے استخارے کی حقیقت لیکن آج کل کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کرواتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے استخارہ کر دیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے لیے استخارہ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ کسی دوسرے سے استخارہ کرایا جائے رات کو سونے سے پہلے اور بعد لوگ اس میں شرائط بھی بہت سخت رکھتے ہیں کیا شرط کہ اس کے بعد بالکل بات نہ کرے یہ سب باتیں زائد ہیں عشاء کے بعد پڑھ لے اور اس کے بعد فالتو مجلسے نہ کرے کھانا کھانا ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے کر سکتا ہے آدمی عشاء کے بعد پڑھ لے دو رکعت اور اس کے بعد دعا پڑھ لے پھر اردو میں بھی دعا مانگ لے اردو میں بھی دعا مانگ لے یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے آپ وہ معاملہ فرما دیجئے میرے دل میں ڈال دیجئے یا مجھے خواب میں دکھا دیجئے تاکہ میں اس راستے پہ قدم رکھوں اور بعد میں پچھتاوا نہ ہو ہر آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے مولوی اور خاری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بس عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور سو جائیں سات دن تک کریں اچھا کوئی کہہ سکتا ہے سات دن کل ہی جواب دینا ہے ہمیں سودا کر رہے ہیں کل جواب دینا ہے اسی رات میں سات نفلیں پڑھیں ہر دو رکت کے بعد یہ دعا پڑھیں ایمرجنسی بھی چیزیں موجود ہیں ہر دو رکت کے بعد یہ دعا پڑھیں اور اسی میں پھر سو جائیں پھر جو خیال دل میں صبح غالب ہو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ شاء اللہ پچھتاوا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سنت کے طریقے میں انوارات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی یہ جو آج کل کے ایجاد کردہ طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اذان کے بعد سنتیں پڑھیں باخر الحمد للہ